درو شریف پڑھ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمد الحمد الحمد للہ للہ للہ رب رب رب العالمین العالمین العالمین لك ولك ولك الشكر الملك بيدك الخير بروشر وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك لك الحمد حمد الله منتهى له دون مشيئتك لك الحمد حمد الله يريد قائله إلى رضا لك الحمد عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك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 بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين يا راحم المساكين اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حنان يا منان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون منا من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم طهرنا بماء الثلج والبرد اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى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 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العجل ما تخفي الصدور اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر الفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واهد الناس جميعا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہم سب گنے گار ہیں ہم سب پاپی اور مجرم ہیں مولا تیرے بارگاہ کے اقبالی مجرم ہیں زندگی پر تیری نعمتوں کو کھایا پیا پہنا اوڑا اے اللہ ہر پل تیری نحمتیں ہم پر برستی رہی دھار بارش کی طرح برستی رہی لیکن ہمارا یہ حال رہا کہ جو جو تیری نعمتیں بڑھتی رہی یوں جو ہماری نافرمانیاں بڑھتی رہی اے اللہ ہم اور پوری کی پوری امت تیری نعمتوں کے بارے میں گنہ گار ہیں تیرے حکموں کے بارے میں گنہ گار ہیں تیرے نبی کی سنتوں کے بارے میں گنہ گار ہیں تیرے دین اور دین کی محنت کے بارے میں گنہ گار ہیں اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما رات کے اندھیرے کے گناہوں گناہوں کو معاف فرما دین کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما سفر حضر میں کی ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما دے نئے پرانے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم چلا دے اے اللہ تیری ذات غفار ہیں تیری ذات ستار ہیں اے اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے اے اللہ تو نے اپنے عرش پر لکھا ہے امت مذبت رب غفور اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ کے گنہگار گار ہیں پوری کی پوری امت گنہ گار اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے جب بندہ اپنی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تو تو اپنے بندے سے جواب میں کہتا ہے میرے بندے اگر تجھے معاف نہیں کرنا ہوتا تو اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا اے اللہ ہم سب قصوروار ہیں یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق تو نے ہی ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں پر معافی کا کلم چلا دے نسیم منسیہ فرما دے منصورہ فرما دے اے اللہ ایسی معافی نصیب فرما دے کہ ہمارے گناہوں کے خلاف تیری طرف سے کوئی ثبوت باقی نہ رہے ہماری برائے لکھنے والے فرشتوں کو بھلوا دے ہمارے نام اعمال سے مٹا دے جس زمین پر رہ کر ہم نے تیری نافرمانی کیا ہے اے اللہ اس زمین کو تو بھلوا دے اسے فراموش فرما دے اے اللہ بدن کے دن آدھا نے تیری نافرمانی کیا ہے اور یہ بدن کا بال بال تیرا گار ہے یہ آنکھ گنہ گار ہے یہ کان گنہ گار ہے یہ زبان گنہ گار ہے یہ ہاتھ پیر گنہ گار ہے Hello! اے اللہ اے اللہ بدن کا کون سا عضو ایسا نہیں ہے مولا جس سے ہم نے تجھے ناراض نہ کیا ہو اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے تمام اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دے جو حیات ہے ان تمام کو صحت قوت ہمت عافیت نصیب فرما دے جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے ہمارے مشائق اور مربیوں کی مغفرت فرما دے جو حیات ہیں ان کے سائے عاطفیت کو تاز ہم پر قائم فرما دے ان کے سفر حضر کو قبول فرما لے جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں بولا کروڑ کروڑ ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے بی بچوں کی مغفرت فرما دے ان نسک کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے ہمارے ساتھیوں کی مغفرت فرما دے ہمارے تلامزہ کی مغفرت فرما دے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے امت کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے امت کی تمام لائن کی بدعنوالیوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما یقین صادق نصیب فرما تیری معرفت اور تیری محبت کے انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما تیری عالی ذات و صفات کا یقین نصیب فرما دے مولا تیری عظمت تیری بڑائی اور تیری کبریائی کا سکہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوستہ کا فرما دیں بولا امید وابستہ ہو تو آپ کے خزانوں سے ہو در اور خوف ہو تو آپ ہی کا ہو اے اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرما کر اپنے ماں سوا کا خوف دل سے نکال دیں اور اپنے ماں سوا سے لالچ ہمارے دلوں سے نکال دیں ایک تیری علی ذات کے ساتھ ہم سب کو وابستہ فرما دیں اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین نصیب فرما دیں حضور سے والہانہ عشق اور محبت نصیب فرما دیں آپ کے طریقوں پر سو فیصد کامیابی کا یقین نصیب فرما کر ایک ایک سنت کی عظمت ہمیں نصیب فرما دے زندگی میں عملی طور پر اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے آخرت کا یقین نصیب فرما دے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نصیب فرما دے دو جنت کا یقین نصیب فرما دے احساس کتاب کا یقین نصیب فرما دے دنیا میں ہر نیکی آخرت کو سامنے رکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہر برائی سے بچنا مولا آخرت کو سامنے رکھ کر بچنا آسان فرما دے ایمان کا کمال نصیب فرما فرما دیں ایمان کی پختگی عطا فرما دیں جس کرم سے آپ نے مومن گھرانے میں پیدا فرمایا ہے اسی کرم سے اللہ کامل درجے کا ایمان نصیب فرما دیں جو ایمان آپ کے ہاں محبوب ہے مطلوب ہے وہ ایمان اپنے کرم سے ہمیں پوری امت کو نصیب فرما دیں اے اللہ اے اللہ ہم سب کو ایمانی بصیرت نصیب فرما دیں ایمانی فراست نصیب فرما دیں ایمانی اخلاق نصیب فرما دیں ایمانی معاشرہ نصیب فرما دیں ہمارے بول ایمانی بول بنا دیں ہماری سوچ سوچ ایمانی سوچ بنا دیں اے اللہ جس کرم سے ایمان بخشا ہے اسی کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے بری موت سے برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لے ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما لے ایمان کی دعوت کے لیے قبول فرما لے دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے پوری امت کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری زبانوں کے بول تیری عظمت اور تیری بڑائی کے بول ہو ہماری زبانوں کے بول آخرت کے بول ہو اے اللہ ایسا ایمان رچا پچا ہمارے دلوں کے اندر اور تو پیوستہ فرما دے ہمیں خوش و خود والی چھان والی نمازیں نصیب فرما پوری امت کو نصیب فرما مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جماعتوں کا اہتمام نصیب فرما دے آج تک پڑی ہوئی نمازوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے ہماری ہر عبادت میں ہم کو مرتبہ احسان نصیب فرما دے اے اللہ نماز کی تاثیر ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے برائیوں سے روکتی ہے ہمیں وہ نماز تیرے کرم سے نصیب فرما دے جو ہمیں جلبت خلبت کے برائیوں سے روک دے بے حیائیوں کے کاموں سے روک دے زندگی گزر گئی جماعت نماز پڑھتے پڑھتے آج تک دو رکعت ایسی نصیب نہیں ہوئی ہے اے اللہ وہ مبارک نماز ہم سب کو نصیب فرما دے تیرے خدانے سے علم ناقی نصیب فرما دے اے اللہ تفقہ فی دین نصیب فرما دے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما لے موت تک اخلاص عافیت کے ساتھ قبول فرما لے اے اللہ سے دعاؤں کا مانگنے کا اہتمام نصیب فرما دے آج تک جتنی دعائیں مولا تجھ سے مانگی ہے ساری دعاؤں کو تو قبول فرما لے اور ذکر تلاوت کی برکت سے ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دے ان دلوں سے اللہ تمام قسم کی گندگیوں کو دور فرما دے ہمارے دلوں کو مجلہ فرما دے مزکہ فرما دے منور فرما دے اے اللہ دلوں کو پاک صاف فرما دے ہمیں حسن معاشرت نصیب فرما دے حسن اخلاق نصیب فرما دے حسن معاملات نصیب فرما دے موت سے پہلے پہلے تیرے ہر بندے بندی کے ساتھ اپنے معاملے کی صفائی کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ آج تک جس کے حقوق ادا نہیں کر سکے اس لیے کہ یا تو ہم بھول گئے یا وہ دنیا سے چلے گئے مولا آخرت میں ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما کر ان کے حقوق کے بارے میں گرفتاری سے ہماری حفاظت فرما لے ہم سب کو مکاری میں اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما دے جو اخلاق آپ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے اس کا چھینٹا ہم سب کو نصیب فرما دے پوری امت کو نصیب فرما دے اے اللہ اخلاص اللہ نصیب فرما دے تیرے دین کی عبارت محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے پوری امت کو قبول فرما لے تیرے کرم سے تیرے فضل سے اے اللہ اے اللہ تیرے مخلصین مخبتین متوادعین ذاکرین شاکرین صالحین عابدین مجاہدین متقین بندوں میں شامل فرما لے بغیر کسی استحقاق کے شامل فرما لے توادو عاجزی ان کے ساری نصیب فرما دے اے مولا عدب سے کبر سے تکبر سے استقبار سے ہماری پوری امت کے حفاظت فرما لے ظاہر اور باطن کا تقوی نصیب فرما دے جلوت خلوت میں تیرا خوف نصیب فرما دے حب جا حب مال کی فتنے سے حفاظت فرما لے نفس اور شیطان کے شرف فتنے سے ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ تیری عالی ذات پر کامل توکل نصیب نصیب فرما دے تیرے وعدے اور وعیدوں کا یقین فرما دے ہر عمل کے موقع پر اس کا استحدار نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ تو نے اپنے کرم سے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما دے تیرے راستے والی مبارک موت نصیب فرما دے مدینہ چی والی موت نصیب فرما دے جنت البقا جنت البقی کو ہمارا دیار بنا دے ہمارا مغفر اور مسکن بنا دے اے اللہ موت مبادت کے موت کے سارے مراحل آسان فرما دے قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما قبر کی تنگی سے قبر کے بھیچنے سے قبر کی بحشت سے قبر کے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرما دے ہماری قبروں کو ہمارے نظر تک وسیع فرما دے اے اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے رزت کا گھڑا بننے سے اسے محفوظ فرما لے اے اللہ روز محشر کی ذلت اور رسوائے سے ہماری حفاظت فرما لے ہمارا نام ماد ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے ہمیں محشر کے میدان میں تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما دے حساب یسیر کا معاملہ فرما دے اے مولا حساب یسیر کا معاملہ فرما دے حساب یسیر کا معاملہ فرما دے اس دن کی ذلت رسوائی سے اس دن کی پشیمانی سے اس دن کی پریشانی سے اس دن پسینوں میں ڈوبنے سے اللہ تو ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے اے اللہ تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما دے نام اعمال دہنے ہاتھ میں عطا فرما دے اے اللہ پل سرات پر آسانی کے ساتھ گزار دے نور تام کے ساتھ عبور نصیب فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ہم سب کو نصیب فرما دے جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ داخلہ مقدر فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے امت پر حال پر رحم فرما دے اے اللہ امت پر سے مصیبت کے بادلوں کو دور فرما دے اے اللہ تیرا بندہ تیری بندی اے اللہ بر و بحر میں تیرا نام لینے والا کہیں بس کا ہو اس کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی اے اللہ اس کی عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما لے اس کے ایمان و دین کی حفاظت فرما لے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ نصیب فرما دے اپنے دین و ایمان پر استقابت نصیب فرما دے ہر ایک کو ایمانی بصیرت نصیب فرما ایمانی حمیت نصیب فرما ایمانی غیرت نصیب فرما امت میں امت میں سنت اور سادگی کا ماحول قائم فرما دے اے اللہ اے اللہ ہر گھر میں نماز کا تلاوت کا ذکر کا دعاؤں کا تعلیم کے حلقوں کا ماحول قائم فرما دے ہر مسلمان کو تیرے دن کی بارک محنت کے لیے دور اور دیر کے لیے تو قبول فرما لے عافیت کے ساتھ قبول فرما لے اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرما لے امت کی ہر طرف سے تو حفاظت فرما لے امت کے ساتھ خیر کا کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما ہماری مساجد کی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی ہماری دینی تنظیمیں جمعیتیں جماعتیں انجمنیں ہر وہ محنت جو نام پر ہوتی ہے قابل جو قبول ہے سب کی اللہ تو بھرپور حفاظت فرما لے ان دگنی رات چگنی سے مالا مال فرما فرما دے دے تمام اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اے اللہ اے اللہ دعوت کے کام کی کام کرنے والوں کی کام کے مراکز کی ٹھکانوں کی حفاظت فرما لے جتنی جماعت ملک بیرون ملک میں چل رہی ہے اے اللہ ان تمام کے سفر کا ساتھی بن جا ان کے اللہ سفر کا خلیفہ بن جا نکلنے کے زمانے میں سب کی آفیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما لے ہماری جماعت اجتماع سے نکل رہی ہے ان تمام کے نکلنے کو قبول فرما لے تمام کے نکلنے کو قبول فرما لے نکلنے والوں کی ایمانی عملی اخلاقی روحانی دعوتی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما اے اللہ بہترین تربیت فرما ہمیں اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ سندر سبزی کا ماحول قائم فرمانے کی توفیق عطا فرما اپنے گھروں میں بھی بچوں کو لے کر ان کا ایمان کا آخرت کا ذہن بنانے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ خیر کا کرم کا رحم کا فضل کا کا معاملہ فرما دے اے اللہ حالات کو درست فرما دے حالات کو درست فرما دے اے اللہ حالات کو درست فرما دے اے اللہ اللہ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دیں بہت سے بیمار ہیں دعاؤں کی کی کی درخواست درخواست ہے ہے اس اجتماع کے اندر بھی اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر اپنے کرم سے نصیب فرما دیں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما دیں یہ اولاد کو نیک سال اولاد نصیب فرما دیں بے جوڑوں کے لیے عمدہ جوڑوں کو انتظام فرما دیں بے گھروں کو عمدہ گھر نصیب فرما دیں اے اللہ بے روزگاروں کو پاک طیب حلال برکت والی روزیاں نصیب فرما دیں ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے اے اللہ جو ذر خیر وجود میں آئی اس کی آجاری فرما کر پورے عالم کے انسانوں کی تو ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے پورے عالم کے اسلام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے گھر گھر میں تیرا دین دین کے چرچے دین کی محنتوں کے دین پر قربانیوں کے بڑھانے کے جذبات بڑھے اے اللہ اس کے ماحول کے قائم کرنے کا ذریعہ فرما دیں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے جان مال لگانے والوں کو قبول فرما لے اے اللہ اجتماع کو جو خیر کی بھلائی کی نگاہوں سے دیکھیں ان کو بھی تو قبول فرما لے محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما لے جس نے محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا اسے بھی تو قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما اے اللہ تو ہماری ہمارے گھر والوں کی ایمانی عملی اخلاقی روحانی دعوتی معاملاتی معاشرتی حجابی لسانی آفیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما دیں ہمیں ہمارے گھر والوں کو عقائد حقہ نصیب فرما دیں ہمارے صالح نصیب فرما دیں علوم نافیہ عطا فرما دیں اخلاق فاضلہ فادلہ نصیب فرما دیں ہمارے بی بچے دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں اور مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقے جاریہ فرما دیں اے اللہ ہم سب کو تو قبول فرما لے ہم سب کو تو قبول فرما لے پوری امت کو تو قبول فرما لے امت کو گمراہ کرنے والوں کے نردوں سے کریں عافیت کے ساتھ نجیب کے ساتھ نجات نصیب فرما دیں اے اللہ اس امت کو دشمنوں کے چنگل سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما دیں اے اللہ دشمنوں کی چنگل سے اس امت کو عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما دیں اسے اپنے اندر ایمانی بصیرت پیدا فرما دیں اے اللہ اس کے اندر ایمانی قوت پیدا فرما دیں اے اللہ خرا خطا کھوٹا سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں استعداد اور صلاحیت پیدا فرما دیں اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ساری کی ساری خیر ہم سب کو نصیب فرما دے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے برائیاں بیماریوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے اساتذہ کی کی ہمارے ساتھیوں کی اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما لے ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحیم آمین آمین اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض تیرے کرم سے تیرے پاک ننان ننانوے ناموں کے صدقے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں قبول فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة كما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله بجماعة جانے والے جس کا نام بولا جائے وہ جماعت کے ذمہ دار اپنے